حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا میرا باپ بہت بوڑا ہے کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں تو بتا اگر اس کے ذمہ قرض ہوتا اور تو ادا کر دیتا تو اسے کفایت نہ کرتا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اٹھانوے